مجاہدو اے ایراج اے دین کے محافظو بڑے چلو تم شان سے جہاد کے میدان میں مجاہدو اے ایرو اے دین کے محافظو بڑے چلو تم شان سے جہاد کے میدان میں یہ سوچ کر کے جان کر کے جو بھی ہے جہاں زاد راہ تیرے لیے اور سب ہے تیری شان میں جان کر کے جو بھی ہے جہان زاد راہ تیرے لیے اور سب ہے تیری شان میں مجاہدو اے راجو اے دین کے محافظو بڑے چلو تم چاند سے جی ہاتھ دو دین کے محافظو بڑے چلو تم چاند سے جہاد کے میدان میں قدم قدم کی میں نسرتے ادب ادب عنایت جہاد کے میدان میں نبی کے کدم میں قدم قدم کی نسرتے ادب ادب عنا جہاد کے میدان میں نبی کے میں مجاہدو اے اے دین کے محافظو بڑے چلو تم شان سے جہاد کے میدان میں مجاہدو اے دو اے دین کے محافظو بڑے چلو تم شان سے جہاد کے میدان میں یہ کہاں یہ مشکل ہے یہ کافروں کی ساز سے جہاد سے تو کام لے اور راس ان کا مار دے کہاں یہ کہاں یہ مشکل ہے یہ کافروں کی ساز سے جہاد سے تو کام لے اور راس ان کا مار دے مداح دو اے دین کے محافظوں بڑے چلو تم چاند سے جی ہادی کے میدان میں نڈل تو ایسی موت سے یہ موت ہے نہیں نہیں چاہ کس کا نام ہے بلیرو کا یہ کام ہے نڈل تو ایسی موت سے یہ موت ہے نہیں نہیں چاہ کس کا نام ہے دلیر تم چاند سے جی ہاد کے میدان میں نہ کر تم اما میری ملوں گا تجھ کو پھر کبھی پھول اور بہار میں جن باغ میں نہ کر اما میری ملوں گا تجھ کو پھر کبھی پھول اور بہار میں جن باغ میں مجاہدو اے ہوگا یوں ترا اے ماں باپ اور ماں میری یہ ماں ہے شہید کی شہید کا یہ باپ ہے کار ہوگا یوں ترا اے باپ اور ماں میری یہ ماں ہے شہید کی شہید کا یہ باپ ہے مجاہدو اے میدان میں اے محافر جی ہادر کے میدان میں ہے پاس بازو تیرا اور تو ہے تیسرک دین کا بلند رکھ تو سام کے پرچ میں توحید کا ہے پاس تیرا اور تو ہے تیسرک دین کا قلم رکھ تھام کے پرچ میں تو کا خدا ہے دو دین کے محافظو بڑے چلو تم شان سے ہاد کے میدان میں ہے دو اے بھی اے دین کے محافظو بڑے چلو تم شان سے ہاد کے میدان میں مجاہدو دو